الباب السابع والخمسون ومئتان باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد چغلی کے حرام ہونے کا بیان اور یہ فساد ڈالنے کی نیت سے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانے کا نام ہے ہم بنمیم اللہ تعالی نے فرمایا بہت عیب جو یا غیبت کرنے والے اور چغلی کے ذریعے سے فساد برپا کرنے والے کی بات نہ مان ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد نیز اللہ تعالی نے فرمایا انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ہی نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے وعن قال قال رسول الله الله صلى عليه عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام متفق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا بخاری و مسلم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله متفق عليه وهذا لفظ إحدى روايات البخاري قال العلماء معنى وما يعذبان في كبير أي كبير كبير في زعمهما وقيل تركه عليهما حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو یہ عذاب کسی بڑی یا زیادہ مشکل بات پر نہیں ہو رہا پھر فرمایا کیوں نہیں وہ بڑی بات ہی ہے ان میں سے ایک تو چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا بخاری و مسلم اور یہ بخاری کی روایت میں سے ایک روایت کے الفاظ ہیں علماء نے کہا ہے ان کو کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے کا مطلب ہے ان کے خیال میں وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی ورنہ شریعت کی نظر میں تو وہ بڑی بات تھی اور بعض نے کہا کبیر سے مراد ہے کہ ان کا ترک کرنا زیادہ مشکل بات نہ تھی وہ چاہتے تو آسانی سے اس گناہ سے بچ سکتے تھے وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم العظه بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه وروي العظة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة وهي الكذب والبهتان وعلى الرواية الأولى العظه مصدر يقال عظهه عظها أي رماه بالعظه حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ اب کیا چیز ہے وہ چغلی ہے لوگوں کے درمیان کسی کی بات کرنا مسلم